سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے جبکہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو حدیث نمبر تیئیس سو چھتیس مسند احمد